السلام علیکم آج ہمارا ونڈوز پروگرامنگ کے سلسلے کا سولہواں لیکچر ہے اور آج کے لیکچر میں ہم ان پٹ کے بارے میں بات کریں گے اس سے پہلے ہم پچھلے لیکچر میں جی ڈی آئی کے بارے میں بات کر چکے ہیں ہم نے پاپ اپ ونڈو اور چائلڈ ونڈوز کے بارے میں بات کی اور جی ڈی آئی کو اس کے ساتھ کپل کر کے دیکھا ہم نے ایک ایگزامپل لی تھی جس میں چائلڈ ونڈوز کے تھرو جو جنریٹڈ میسیجز ہیں یا نوٹیفیکیشنز ہیں ان پہ بیس کرتے ہوئے جو آپ کی پیرنٹ کی اونر ونڈو ہے وہ اب ایک اپنی اونڈ پاپ اپ ونڈو میں ڈرائنگ کرتی تھی ہم نے مختلف قسم کے ڈرائنگ فنکشنز کو بھی ایک نظر دیکھا اور برشز کے اوپر تھوڑی سی بات ہوئی اسٹاک آبجیکٹس کے اوپر اور اس کے ساتھ ہم نے جو سب سے اہم چیز کور کی وہ میسج راؤٹنگ تھی کہ چائلڈ ونڈو سے پیرنٹ تک اور پھر اون ونڈوز تک میسج راؤٹنگ کا کیا میکنزم ہوتا ہے آج کے ہمارے لیکچر کا جو موضوع ہے وہ تھوڑا مختلف ہے آج ہم بات کر رہے ہیں کی بورڈ ماؤس اور ٹائمر کے بارے میں بنیادی طور پر یہ لیکچر کی بورڈ کے حوالے سے ہے پھر ہم ماؤس کو بھی دیکھیں گے ذرا کم اور آخر میں ہم ٹائمر کو دیکھتے ہوئے لیکچر کو وائنڈ اپ کریں گے کی بورڈ جو ہے اور ماؤس جو ہے یہ بنیادی ان پٹ ڈیوائسیز ہیں آپ کے کسی بھی کمپیوٹر پروگرام کے لیے آپ کے کمپیوٹر سسٹم میں بہت سارے ان پٹ ڈیوائسیز ہو سکتی ہیں اسکینر وغیرہ اویلیبل ہیں جوائسٹک لیکن کی بورڈ جو ہے ایک لیگسی ان پٹ ڈیوائس ہے بعد میں ماؤس نے بھی جوائن کر لیا لیکن یہ دو ڈیوائسز ونڈوز کی حد تک کی بورڈ اور ماؤس بلکہ زیادہ ماؤس وہ یوز ہوتی ہیں تو آج ہم اس بارے میں بات کریں گے آپ یاد کیجئے کہ آپ ڈاس میں کیسے کی بورڈ سے ان پٹ لیتے تھے ہاں، آپ کے پاس بہت سارے ان پٹ فنکشن اویلیبل تھے اسکینف ہے جیسے آپ اسکینف کے تھرو یوزر سے ان پٹ لیتے تھے اس کے ساتھ جو لوگ اسمبلی میں کام کر چکے ہیں ان کو یہ معلوم ہوگا کہ کچھ انٹرپٹس ہیں وہ کال کر کے آپ ان پٹ لے سکتے ہیں سی کی طرف واپس آئیں تو گیٹ کیریکٹر ایک بہت مشہور فنکشن ہے آپ گیٹ کیریکٹر کال کرتے ہیں اور آپ کا پروگرام اس وقت تک ویٹ کرتا ہے جب تک یوزر کوئی کی کوئی کیریکٹر پریس نہیں کر دیتا وہاں پہ ایک اور چیز جو اہم تھی کنسول انپٹ کے حوالے سے وہ ایکسٹینڈیڈ کیریکٹرز تھے ایکسٹینڈیڈ کیریکٹر سے مراد یہ ہے کہ جیسے فنکشن کیز ہیں ایف ٹین ایف الیون یا رائٹ لیفٹ اس طرح سے پیج اپ پیج ڈاؤن اس طرح کی بہت ساری ایسی کیز ہیں جو کوئی کیریکٹر جنریٹ نہیں کرتی کوئی سنگل کیریکٹر جنریٹ نہیں کرتی بلکہ وہ دو بائٹس کی بورڈ بفر میں بھیجتی تھیں آپ پہلے چیک کرتے تھے کہ پہلے نل کی بورڈ بائٹ میں ہے اور اس کے بعد آپ چیک کرتے تھے کہ نیکسٹ بائٹ جو ہے وہ کیا ہے نیکسٹ بائٹ جو ہے وہ اسکین کوڈ کہلاتی تھی یعنی آپ normal keys A B C وغیرہ کرتے تھے تو صرف ایک بائٹ کی بورڈ بفر میں جاتی تھی اور ایکسٹینڈیڈ کیز فنکشن کیز وغیرہ اور یہ جو ہیں اپ ڈاؤن ایروز یہ جب آپ پریس کرتے تھے تو دو بائٹس کی بورڈ بفر میں جاتی تھی جن میں سے پہلی بائٹ زیرو ہوتی تھی اور اس پہلی بائٹ کے زیرو ہونے کی وجہ سے آپ کو پتا چل تھا کہ ایک اور بائٹ کی بورڈ بفر میں ویٹ کر رہی ہے بہرحال اس چیز کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ کوئی فنکشن کال کرتے تھے آپ ویٹ کرتے تھے ان پٹ کا یوزر ان پٹ دیتا تھا اور پھر آپ وہ ان پٹ ریٹریو کر کے جو بھی ان پٹ یوزر نے دی ہے اس کی بیس پہ ڈسیزنس کرتے تھے اپنی پروگرامنگ کو آگے لے کے جاتے تھے ونڈوز میں یقیناً مختلف ہے جیسے کہ ہم یہ امر پہلے بہت دفعہ واضح کر چکے ہیں کہ جب بھی آپ کوئی ایکشن ہوتا ہے آپ کے سسٹم میں کوئی ماؤس موو ہوا کی بورڈ پہ کوئی ان پٹ ہوئی تو آپریٹنگ سسٹم ونڈوز جو آپریٹنگ سسٹم ہے یہ آپ کے پروگرام کو میسجز بھیجتا ہے آپ کو چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے یعنی کا زمانہ گیا اب میسج ڈریون پروگرامنگ ہوتی ہے ون تھرٹی میں تو ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ کی بورڈ کا ڈرائیور جو ہے وہ کی بورڈ کے جو ہارڈ ویئر ہے کی بورڈ کا ہارڈ ویئر اس سے بات کرتا ہے آپ جب کوئی کی پرس کرتے ہیں تو اس کے جو فزیکل سگنلز ریسیو ہوتے ہیں وہ کی بورڈ ڈرائیور مینج کرتا ہے اور ڈرائیور اور آپریٹنگ سسٹم کے مل بیٹھنے سے پھر ایک میسج جنریٹ ہوتا ہے اور ونڈوز وہ میسج پھر آپ کی اپلیکیشن کو پوسٹ کرتی ہے آپ کی بورڈ پہ کوئی بھی کی جب پریس کرتے ہیں تو میسجز جنریٹ ہوتے ہیں دیکھتے ہیں وہ کون سے میسجز ہیں سب سے امپورٹنٹ میسج جب بھی آپ کوئی کی پریس کرتے ہیں تو وہ W M key down W M key up W ایم سس کی اپ اور سس کی ڈاؤن ہے یہ چار بنیادی میسجز ہیں آپ کے کی بورڈ میسجز آپ کوئی بھی کی پریس کیجیے اپنے سسٹم کے اوپر کی بورڈ کے اوپر کوئی بھی کی پریس کیجیے یہ میسیجز جنریٹ ہوں گے یہاں پہ ڈاس کے بارے میں ایک بات ریکال کر لیتے ہیں فار ایگزامپل آپ ایسیوم کریں کہ کنٹرول پی کنٹرول او یا کوئی اور اس طرح کی کی کمبینیشن پریس ہوا ہے آپ کے ڈاس پروگرام میں اس وقت کیا ہوتا تھا چونکہ کنٹرول پی پریس ہوا ہے تو ہوتا یوں تھا کہ یہ ایکسٹینڈیڈ کی ہے پہلے ایک نل بائٹ آپ کے کی بورڈ بفر میں جاتی تھی اور اس کے بعد ایک اسکین کوڈ جو کنٹرول پی کے لیے مخصوص تھا وہ آپ کے کی بورڈ بفر میں جاتا تھا تو آپ گیٹ کریکٹر کو دو بار کال کرتے تھے اور یہ ریٹریو کر لیتے تھے ایک ایک کر کے ونڈوز میں یوں ہوگا کہ جب آپ کنٹرول پی پریس کریں گے تو ہوتا کیا ہے پہلے آپ کنٹرول پریس کرتے ہیں پھر پی پریس کرتے ہیں پی کو چھوڑتے ہیں اور پھر کنٹرول کو ریلیز کر لیتے ہیں تو بنیادی طور پر آپ نے دو کیز پریس کی ہیں کنٹرول پی پھر دو ریلیز کی ہیں پی ریلیز کیا پھر کنٹرول کی ریلیز کی تو دو key down messages W M key down messages اور دو کی اپ میسجز آپ کے ایپلیکیشن میسج کیو میں بھیج دیے جائیں گے تھوڑا سا سلسلہ مختلف ہے سس کی ڈاؤن اور سس کی اپ میسج کے حوالے سے اصل میں ہوتا یوں ہے کچھ کیز ایسی اویلیبل ہیں جن کے ڈیفالٹ بہیویئر ہیں جیسے آلٹ ایف فور ہے آلٹ ایف فور سے کیا ہوتا ہے آلٹ ایف فور سے آپ کی کوئی بھی ونڈوز ایپلیکیشن کلوز ہو جاتی ہے سملرلی آلٹ اسپیس پریس کرنے سے اس کا جو ونڈو مینیو ہوتا ہے جو آپ کا سسٹم مینیو ہوتا ہے ونڈو کا وہ ڈسپلے ہو جاتا ہے تو یہ جو کیز ہیں یہ کی ڈاؤن اور کی آپ میسج جنریٹ نہیں کرتی یہ سس کی آپ اور سس کی ڈاؤن میسجز جنریٹ کرتی ہیں اب عموماً جو آلٹ کی بیس پہ کیز ہوتی ہیں جو جن کے ساتھ آپ آلٹ کا کمبینیشن بناتے ہیں آلٹ اسپیس ہے آلٹ ایف فور ہے وہ نارملی سس کی آپ اور سس کی ڈاؤن میسیجز جنریٹ کرتی ہیں جو سس کی آپ اور سس کی ڈاؤن میسیجز ہوتے ہیں ان کا default window procedure def window proc کے لیے اسپیشل میننگ ہوتا ہے جبکہ جو کی آپ اور کی ڈاؤن میسیجز ہیں ان کا normally def window proc default window procedure کے لیے کوئی خاص مطلب نہیں ہوتا آپ اسے ڈسکارڈ بھی کر سکتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اب یہاں بات کر لیتے ہیں کی اسٹروک میسجز اور کیریکٹر میسجز کی آپ کے کی بورڈ پہ فرض کریں صرف ایک کی ہے کوئی بھی ایک کی ہے اور ساتھ میں کنٹرول آلٹ اور شفٹ کی یہ کیز ہیں تو وہ ایک کی جب آپ پریس کریں گے تو صرف ایک کی اسٹروک جنریٹ ہوگا ایک کی ڈاؤن اور ایک کی اپ اور آپ اسے کنٹرول اور وہ کی جن جب پریس کریں گے تو کیا ہوگا کنٹرول کے لیے علیحدہ سے کی ڈاؤن کی اپ اور اس کے لیے علیحدہ سے کی اپ اور کی ڈاؤن کے میسجز پراپر سیکوینس میں جنریٹ ہوں گے اس کے برعکس فرض کیجئے آپ کا جو نارمل کی بورڈ ہوتا ہے اس میں کیپس لاک آن نہیں ہے اور آپ ڈبلو پریس کرتے ہیں تو ایک ایس کی کیریکٹر جنریٹ ہوتا ہے ڈبلو اب آپ شیفٹ ڈبلو پریس کریں تو شفٹ ڈبلو پریس کرنے سے کیپٹل ڈبلو آپ کے جنریٹ ہوتا ہے آپ کے ڈاس پروگرام میں ایسے ہی ایکسس ہوتا تھا ونڈوز میں ہم انہیں مختلف طرح سے دیکھتے ہیں کی اسٹروک میسجز کی اگر ہم بات کریں تو کی اسٹروک میسجز میں جب آپ شفٹ ڈبلو پریس کرتے ہیں تو ونڈوز کو کچھ نہیں پتا کہ یہ ڈبلو کیپٹل پریس ہوا ہے یا اسمال پریس ہوا ہے کیپس لاک آن تھا یا آف تھا وہ صرف ڈبلو کا ایک کی آپ کی ڈاؤن میسج میسج چلا جائے گا اور ساتھ میں شفٹ کا ایک کی آپ اور کی ڈاؤن میسج چلا جائے گا یعنی کی اسٹروک میسجز جو ہیں یہ کیریکٹر میسجز سے پہلے آتے ہیں پہلے کی اسٹروک میسجز آتے ہیں اس کے بعد ان کی انٹرپریشن شروع ہوتی ہے کہ یہ کیریکٹر میسج ہیں یا نہیں تمام جو کی اسٹروک میسجز ہیں وہ کیریکٹر جنریٹ نہیں کرتے مثلاً shift F eleven shift A سے تو چلیں آپ نے کیریکٹر جنریٹ کر لیا شفٹ پی سے کر لیا شفٹ ڈبلو سے کر لیا لیکن شفٹ ایف الیون سے آپ کوئی کیریکٹر جنریٹ نہیں کر سکتے آپ کی جو ایس کی چارٹ ہے اس کے اندر کوئی کیریکٹر ایسا اویلیبل ہی نہیں ہے جو شفٹ الیون سے کورسپونڈ کرتا ہو تو شفٹ الیون صرف اور صرف کی اسٹروک میسجز پر مشتمل ہوگا بنیادی طور پر اگر ہم چاہیں تو ہم سارا کام صرف کی اسٹروک میسجز کی مدد سے کر سکتے ہیں ذرا اب کی اسٹروک میسجز کو غور سے دیکھتے ہیں جب بھی کوئی کی پریس ہوتی ہے آپ کے کی بورڈ کے اوپر جب بھی آپ کے کی بورڈ سے کوئی بھی کی پریس ہو shift control A B C X Y Z F eleven page up page down whatever کوئی بھی کی پریس ہوتی ہے تو کی ڈاؤن کی اپ میسجز جنریٹ ہوں گے یا سس کی ڈاؤن اور سس کی اپ میسجز جنریٹ ہوں گے جیسے ہم نے ابھی بات کی تو ذرا ایک نظر دیکھ لیں کہ سس کی اپ اور سس کی ڈاؤن اور اس طرح سے کی اپ اور کی ڈاؤن میسج جو ہیں وہ ان کا فارمیٹ کیا ہے جب یہ میسج آپ کا ونڈو پروسیجر ریسیو کرتا ہے تو ڈبلو پیرم پیرامیٹر میں ایک ورچوئل کی کوڈ ہوتا ہے جو ورچوئل کی کوڈ ہوتا ہے یہ ہر کی کے لیے سیپریٹلی اسائنڈ ہے آپ کے کی بورڈ کے اوپر جتنی کیز ہیں ان کو ایک خاص ورچوئل کی کوڈ اسائن ہے تو ڈبلو پیرام کے اندر کسی ایک کی کا ورچوئل کی کوڈ ہوگا جس سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ کون سی کی اپ یا ڈاؤن ہوئی ہے اس سے آگے دیکھیے تو جو آپ کا ایل پیرم پیرامیٹر ہوتا ہے اس کے اندر کافی کچھ انفارمیشن کنٹینٹ ہوتی ہے جس میں ریپیٹ کاؤنٹ ہے اسکین کوڈ ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں یہاں ہم صرف ڈبلو پیرم پیرامیٹر سے کنسرن ہوں گے فی الحال آپ کا کی آپ کی ڈاؤن سس سس کی کی آپ ڈاؤن میسج جنریٹ ہوا ہم نے W parameter W parameter parameter کو غور سے دیکھا اس کے اندر کوئی ایک ورچوئل کی کوڈ کنٹینٹ ہے آپ کے سامنے ہم ورچوئل کی کوڈ کی ایک لسٹ دکھا دیتے ہیں مختلف قسم کے ورچوئل کی کوڈ اویلیبل ہیں یہ بیسکلی ڈبلو پیرام کے اندر کوئی نمبر اسٹورڈ ہوگا جیسے eight nine twelve thirty three ever بہت سارے ہیں اور ان کو مختلف نام دیے ہوئے ہیں فار ایگزامپل جیسے آپ دیکھ لیجیے بیک اسپیس کے لیے V K underscore backspace available ہے وی کے انڈر اسکور بیک جو ہے یہ بیک اسپیس سے کورسپونڈ کرتا ہے اور اس کی ایک ڈیجیٹل ویلو ہمارے پاس اویلیبل ہے تو ڈبلو پیرام میں ہر پرٹیکولر کیریکٹر کے لیے ایک ویلیو ہوگی جیسے بیک اسپیس کے لیے ہمارے پاس ڈیسیمل ایٹ ہوگا ڈبلو پیرام میں اگر بیک اسپیس کی کی پریس کرتے ہیں تو سس کی ڈاؤن میسج جنریٹ ہوگا جب ڈبلو پیرام میں ایٹ یا وی کے بیک ویلیو ہوگی یہ جتنے بھی آپ کے پاس کوڈز اویلیبل ہیں وی کے بیک ہے وغیرہ یہ سارے کے سارے ون یوزر ڈاٹ ایچ میں ڈیفائنڈ ہیں یہ سارے ڈیفائنڈ کانسٹنٹس ہیں اور بیسکلی انٹیجرس ہیں ایک خاص ان کی انٹیجر ویلیو ہوتی ہے تو آپ اس ٹیبل میں دیکھ رہے ہیں اس طرح سے ٹیب کلیئر اسی طرح سے ریٹرن شفٹ کنٹرول ہر کی کے لیے ایک ورچوئل کی کوڈ موجود ہے کچھ ایسی کیز ہیں جن کا ڈاس سے کوئی تعلق نہیں جیسے آپ کی ونڈوز کی جو ہوتی ہے جو مائکروسافٹ نیچرل کی بورڈ کے اوپر اویلیبل ہوتی ہے اس کا بھی ایک خاص کوڈ ہوتا ہے جو آپ دیکھ پا رہے ہیں جو آپ کی لیفٹ ونڈوز کی ہوتی ہے اس کے لیے وی کے ایلون اور جو رائٹ ہے اس کے لیے وی کے آر ون کے کوڈ جو ہیں وہ ڈبلو پیرام میں کنٹین ہوں گے جو ڈبلو پیرام پیرامیٹر ہوتا ہے اس کی ہمیں کچھ زیادہ ضرورت نہیں ہے لیکن ایک اس کو دیکھ لیتے ہیں اس کے اندر جو انفارمیشن کنٹینٹ ہے آپ اسکرین پہ دیکھیے اس میں سے ایک چیز ہے اسکین کوڈ یہ اسکین کوڈ کم ویش وہی اسکین کوڈ ہے جو ہارڈ ویئر اسکین کوڈ ہے جو آپ ڈاس میں حاصل کیا کرتے تھے اس کے علاوہ ایک اور اہم چیز جو ہے ہے وہ ریپیٹ کاؤنٹ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کوئی کی پہلی دفعہ پریس کرتے ہیں تو سس کی ڈاؤن میسج جنریٹ ہوتا ہے اگر آپ تھوڑی دیر کے بعد اسے ریلیز نہیں کرتے تو تھوڑی تھوڑی دیر بعد مزید سس کی ڈاؤن میسجز آپ کی اپلیکیشن میسج میں بھیجنا شروع کرتا ہے سسٹم اور آخر میں جب آپ اسے لفٹ کرتے ہیں تو ایک سس کی آپ میسج uh, میں کیو uh, بھیج دیا جاتا ہے اب یہ ممکن ہے کہ آپ کی سلو ہو ریسپونڈ کرنے میں سلو ہو آپ جو سس کی ڈاؤن میسج ہے اس کو پروسیس کرنے میں ایک منٹ لگا دیں اتنی دیر میں بہت سارے سس کی ڈاؤن میسج آپ کی میسج کیو میں چلے جائیں گے مے بی سینکڑوں کے حساب سے بھی جا سکتے ہیں تو uh, اس کو سرکموینٹ کرنے کے لیے یہ کیا جاتا ہے کہ کچھ جو سسکی ڈاؤن ہیں ان کو ایک سسکی ڈاؤن میسج بنا دیا جاتا ہے اور ایل پیرم میں جو ریپیٹ کاؤنٹ کا فیلڈ ہے اس کے اندر ریپیٹ کاؤنٹ انکریز کر دیا جاتا ہے کہ اتنی دفعہ جو یہ والا کیریکٹر ہے یہ ریپیٹ ہو چکا ہے اس سے آپ کی جو ایپلیکیشن میسج کیو ہے یہ اوور بمبارڈ نہیں ہوتی اور کنسائز رہتی ہے سسٹم آپ کی جو ایپلیکیشن میسج کیو ہے اس کی پروسیسنگ فاسٹ ہوتی ہے کیونکہ میسج تو ایک ہی ہے جو آپ, آپ کو صرف یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جی یہ فلاں والی کی پریس ہوئی ہے آپ کو ساتھ میں یہ بتا دیا جائے کہ یہ اتنی دفعہ ریپیٹ بھی ہو چکی ہے تو یہ انف انفارمیشن ہے فرض کیجئے آپ نے اپنے کی بورڈ پر کنٹرول ایف پریس کیا ہے ہوگا کیا پہلے کنٹرول کے لیے کی ڈاؤن میسج جائے گا پھر ایف کے لیے کی ڈاؤن پھر ایف آپ ریلیز کریں گے تو ایف کے لیے کی آپ اور پھر کنٹرول کے لیے کی آپ تو آپ کے جو ونڈو پروسیجر ہے اس کو یہ والے میسجز سیپریٹلی ایک ایک کر کے جائیں گے اب جب آپ ایف کا میسج پروسیس کر رہے ہوں گے جو ایف کی کی کے لیے میسج جائے گا تو ڈبلو پر پیرامیٹر سے آپ کو یہ پتا چل جائے گا کہ ایف کی جو ہے وہ پریس ہوئی ہے اس وقت میسج جو ہے سس کی ڈاؤن کا یہ ایف کی کی وجہ سے ہمارے پاس آیا ہے تو اگر آپ اس وقت یہ جاننا چاہیں کہ جب یہ والا کیریکٹر ایف جو کی ہے یہ پریس ہوئی ہوئی تھی تو کیا ساتھ ہی کنٹرول بھی پریس تھا تو آپ ایک فنکشن کال کریں گے گیٹ کی اسٹیٹ کا تو جو گیٹ کی اسٹیٹ فنکشن ہے اس کو آپ کوئی ورچوئل کی کوڈ فراہم کرتے ہیں اور یہ آپ کو اس کی اسٹیٹ بتا دیتا ہے کہ وہ کی کس اسٹیٹ میں ہے پریسڈ ہے یا کہ نہیں ہے یہاں اہم بات یہ ہے کہ فار ایگزامپل آپ نے کی ایف کا جو میسج ہے وہ پروسیس کر رہے ہیں آپ کے پاس میسج آیا سس کی ڈاؤن اور اس کے ڈبلو پیرم میں ایف کا ورچوئل کی کوڈ موجود تھا تو آپ نے وہاں اس کی پروسیسنگ کرتے ہوئے فنکشن کال کیا گیٹ کی اسٹیٹ اور آپ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں کہ کیا کنٹرول ایف پریس ہوا ہے تو آپ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کنٹرول پریس تھا کہ نہیں تو اہم نقطہ یہ ہے کہ یہ جو کی اسٹیٹ آپ کو ریٹرن ہوگی یہ اس وقت کی ہوگی جب ایف پریس کیا گیا تھا یعنی یہ ممکن ہے کہ یہ میسج آپ کی میسج کیو میں جائے اور پروسیس ہونے میں کوئی بیس پچیس سیکنڈ لگ جائیں بیس پچیس سیکنڈ کے بعد اس میسج کی باری آئے اور اس وقت آپ چیک کریں جی گیٹ کی سیٹ اور اس وقت پتا چلے کہ جی کنٹرول جو ہے وہ تو ظاہر آپ ریلیز کر چکے ہیں ایسا نہیں ہوتا جو گیٹ کی اسٹیٹ ہے یہ ایک ایسا فنکشن ہے جو کہ ریئل ٹائم نہیں ہے جس وقت کوئی کیریکٹر میسج جو سس کی آپ سس کی ڈاؤن میسج جنریٹ ہوا تھا یہ اس وقت کی کی اسٹیٹ آپ کو بتاتا ہے اگر آپ یہ جاننا چاہیں کہ کیا اس وقت کوئی کی پرسٹ ہے یعنی کہ آپ ریئل ٹائم میں جاننا چاہیں کہ اس وقت ناؤ کوئی کی ہے یا کہ نہیں ہے تو آپ ایک اور فنکشن کال کریں گے اور وہ ہے get async key state یا get asynchronous key state یہ آپ کو ریئل ٹائم انفارمیشن دے گا کہ کوئی پرٹیکولر ورچوئل کی کوڈ جس کی کا ہے وہ کی پرسٹ ہے یا کہ نہیں ہے تو یہاں تک ہم نے ڈسکشن کی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی بھی کی آپ کی بورڈ سے جب پریس کرتے ہیں تو آپ کو سس کی ڈاؤن سس کی آپ میسج جاتے ہیں اور آپ اگر مختلف کیز کے کمبینیشن چیک کرنا چاہیں جیسے آپ چاہیں کہ جی شفٹ کنٹرول دونوں پریس تھے یا نہیں تھے تو آپ key state get key state کا فنکشن کال کر کے معلوم کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ ایک دفعہ بہت دلچسپ واقعہ ہوا ہم نے ایک پروجیکٹ ڈیولپ کروایا اپنی ٹیم سے اور اس میں ہم شفٹ 3 جو آپ کے پاس نارمل کی پیڈ ہوتا ہے نا نارملی جو آپ کا کی بورڈ ہوتا ہے اسٹینڈرڈ کی بورڈ اس کے اوپر جو ڈیجٹس ہوتے ہیں 1 2 3 4 تو 3 کے اوپر ہیش uh, سائن ہوتا ہے نمبر سائن جو آپ ڈیفائن ڈائریکٹو سے پہلے یوز کرتے ہیں وہ والا سائن تو ہم نے پروگرام uh, بنایا جو ریلائی کرتا تھا شفٹ 3 اس کے اوپر اور وہ پاؤنڈ سائن وہاں پہ پرنٹ کرتا تھا جب یہ پروگرام ہم نے uh, یورپ شپ کیا تو وہاں پہنچ کے انہوں نے کہا کہ جی نمبر سائن تو آ ہی نہیں رہا یہاں پہ تو وہ پاؤنڈ پرنٹ کر دیتا ہے کون سا والا پاؤنڈ جو پراپر کرنسی سمبل ہے تو ہم بہت کنفیوز ہوئے لیکن معاملہ آخر میں سلجھ گیا ہم نے جب تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ کسی ڈیولپر نے کوڈنگ کچھ اس طرح سے کی ہوئی تھی کہ وہ یہ چیک کرتا تھا کہ جب آپ کے پاس تھری جو کی ہے تھری کا ورچوئل کی کوڈ جب ریسیو ہوتا تھا تو وہ کی اسٹیٹ سے چیک کرتے تھے کیا شفٹ بھی پریسڈ ہے یا نہیں ہے اگر شفٹ پریسڈ ہے تو وہ کیا کرتے تھے وہ کر لیتے تھے کہ اب یہ ہیش سائن انٹر ہوا ہے اور وہ اس کو پرنٹ کروا دیتے تھے اور اس کے اوپر اس کے اوپر بیس کر کے پروسیسنگ کرتے تھے جو کہ قطعی غلط ہے یہ غلط اس وجہ سے ہے کہ جو کی بورڈ یو ایس کی بورڈز ہیں ان کا لے آؤٹ مختلف ہے ان کے جو یہ والے کیریکٹرز ہیں وہ مختلف ہیں جو برٹش ہیں ان کے مختلف ہیں گیرین کی بورڈز مختلف ہیں اس طرح سے مختلف لے آؤٹس میں آ, سارے کیز شفٹ کے ساتھ ایک ہی طرح کیریکٹر جنریٹ نہیں کرتی تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک فنکشن اویلیبل ہے ٹرانسلیٹ میسج ٹرانسلیٹ میسج یہ کرتا ہے کہ آپ اس کو کوئی میسج فراہم کرتے ہیں اور یہ اس میسج کی بنیاد پہ اس میسج کو اوپر بیس کرتے ہوئے آپ کو کیریکٹر میسجز دیتا ہے یعنی آپ ونڈو کو میسج ڈسپیچ کرنے سے پہلے ٹرانسلیٹ میسج کال کرتے ہیں اور آپ کا میسج لوپ کچھ اس طرح نظر آتا ہے ٹرانسلیٹ میسج یہ کرتا ہے کہ جو بھی کی ڈاؤن میسج اس کے پاس آئے یہ چیک کرتا ہے کہ اس کے ساتھ شفٹ کنٹرول وغیرہ تو پریس نہیں ہے فار ایگزامپل شفٹ خاص طور پہ وہ پریسڈ ہے اگر تو اس کے کورسپونڈنگ کیریکٹر میسج یہ آپ کے اپلیکیشن میسج کیوں میں بھیج دے گا کیریکٹر میسج کیا ہوتا ہے کیریکٹر میسج ہوتا ہے ڈبلو ایم کیئر دیکھیے بنیادی طور پر تین کیریکٹر میسجز ہمارے پاس W M char W M sys char اور ڈبلو ایم ڈیڈ ڈبل جو کہ ٹرانسلیٹ میسج جنریٹ کرتا ہے ٹرانسلیٹ میسج کا جو فنکشن ہے یہ پراپرلی لینگویج کو اکاؤنٹ کرتا ہے کی بورڈ کا لے آؤٹ اس کو دیکھتا ہے اور اگر ہم نے ہمارے ڈیولپرز نے اس وقت ٹرانسلیٹ میسج کا فنکشن کال کیا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا کہ ٹرانسلیٹ میسج کا فنکشن خود ہی یہ چیک کرتا کہ تھری جو کی ہے وہ ڈاؤن ہے ساتھ میں شفٹ ڈاؤن ہے تو اگر میں اس وقت یو ایس کی بورڈ لے آؤٹ یوز کر رہا ہوں تو یہ وہ ہے اور اگر یہ یو کے کا لے آؤٹ یوز کر رہا ہے تو وہ پاؤنڈ سائن جنریٹ کرتا یعنی وہ ایک ڈبلو ایم کیئر میسج آپ کی ایپلیکیشن میسج یو میں ڈالتا جس کے ساتھ جو کوڈ ہے وہ ایسکی کوڈ ہوتا یا نمبر سائن کا یا پاؤنڈ سائن کا پراپرلی تو اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کے پروگرام جو ہیں وہ کسی خاص ڈیوائس کسی خاص کی بورڈ پہ ڈپینڈنٹ نہیں رہتے ٹرانسلیٹ میسج کا فنکشن خود ہی یہ ٹرانسلیشن کر دیتا ہے فرض کیجیے آپ نے انٹر کی پریس کی ہے انٹر کی پریس کرنے سے جب یہ کی ٹرانسلیٹ ہوتی ہے تو ایک کیریکٹر میسج جنریٹ کیا جاتا ہے جو کہ جس کی ایس کی ویلو ایکزیکٹلی وہی ہوتی ہے بیک سلش این جس طرح سے آپ یوز کرتے آئے ہیں یا ایس کی کوڈ جو اس کا اویلیبل ہوتا ہے تھرٹین ڈیسیمل یا ڈی ہیکس جس طرح سے آپ ڈاس میں کرتے آئے ہیں تھوڑا سا اس کو مزید واضح کر لیتے ہیں کہ آپ کے جو کیریکٹر ہوتے ہیں یہ صرف اس صورت میں جنریٹ کیے جاتے ہیں ٹرانسلیٹ میسج کا فنکشن صرف اس صورت میں W M char R message generate کرتا ہے جبکہ جو بھی کی سیکوینس پریس ہوا ہے کی بورڈ سے وہ واقعی کوئی کیریکٹر میسج جنریٹ کرتا ہو اس کا ڈائریکٹ کنسیکوینس یہ ہے کہ اگر میں شیفٹ ایف ٹین وغیرہ یا کنٹرول ایف ون وغیرہ پریس کرتا ہوں تو اور ٹرانسلیٹ میسج کا فنکشن ڈسپیچ میسج سے پہلے کال ہوا ہوا ہے تو اس فنکشن کا کوئی افیکٹ نہیں ہوگا کیونکہ شیفٹ ایف ٹین یا کنٹرول وغیرہ کرنے سے کوئی کیریکٹر ڈسپلےبل کیریکٹر جنریٹ نہیں ہوتا سو یہ ایڈوانٹیج ہے ٹرانسلیٹ میسج فنکشن کا تھوڑی بات کر لیتے ہیں اب میسج آرڈرنگ پہ میں ایک ٹیبل ڈسپلے کر لیتا ہوں فرض کیجئے کہ آپ نے کی بورڈ سے کیریکٹر ڈبلو کیا ہے تو آپ کے سسٹم آپ کی ایپلیکیشن میسج کیو میں ایم کی ڈاؤن کا میسج جائے گا اور اس کے ساتھ ڈبلو میں ورچوئل کی کوڈ جائے گا ڈبلو کا اگر آپ نے ٹرانسلیٹ میسج کال کیا ہوا ہے تو ڈبلو ایم کی ڈاؤن کے فوراً بعد ایک کیریکٹر میسج میسج بھی آپ کی ایپلیکیشن میسج کیو میں ڈال دیا جائے گا جس کے ساتھ کیریکٹر کوڈ ہوگا اس کے بعد جب آپ کی ریلیز کریں گے تو ڈبلو ایم کی اپ میسج آپ کی میسج کیو میں جائے گا اب فرض کیجئے آپ نے شفٹ ڈبلو کیا ہے تو کون کون سے میسج جنریٹ ہوں گے دیکھتے ہیں آپ کے پاس پہلے وی کے شفٹ کا ورچوئل کی کوڈ کے ساتھ W M key down message جائے گا پھر آپ شفٹ ڈبلو پرس کر رہے ہیں تو ڈبلو کی کا جو بھی ورچوئل کی کوڈ ہے وہ جائے گا اور W M key down message کے ساتھ اگر آپ نے ٹرانسلیٹ میسج کال کیا ہوا ہے تو اس کے فوراً بعد ایک ڈبلو ایم کیئر میسج ایک کیریکٹر میسج ڈال دیا جائے گا لیکن اب یہ کیپٹل ڈبلو کے لیے ہوگا آپ نے ڈبلو اگر شفٹ کے ساتھ پریس کیا تو کیپٹل ڈبلو ہونا چاہیے لہٰذا آپ یہ کیپٹل ڈبلو کا کیریکٹر کوڈ آپ کے ڈبلو ایم کیئر میسج کے ساتھ جائے گا اس کے بعد پھر آپ ڈبلو ریلیز کر رہے ہیں پھر شفٹ ریلیز کر رہے ہیں تو ڈبلو کے لیے کی آپ اور شفٹ کے لیے بھی کی آپ میسج جنریٹ ہوگا فرض کیجئے کہ آپ نے ڈبلو پریس کیا اور آپ پریس کرتے چلے گئے آپ نے کافی دیر اس کو پریس رکھا تو دیکھتے ہیں کیا سیکوینس آف میسجز ہوگا آپ کا پہلے کی ڈاؤن میسج آپ کی اپلیکیشن میں سے کیوں بھیجا جائے گا میسج ٹرانسلیٹ ہونے سے ایک کیئر میسج بھیجا جائے گا جس سے آپ کا ایس کی کوڈ جائے گا اسمال ڈبلو کا اس کے بعد ایک اور کی ڈاؤن پھر ایک اور کیئر میسج پھر ایک اور کی ڈاؤن اور جو ہی آپ کی لفٹ کریں گے آپ کی ریلیز کریں گے تو ایک ڈبلو ایم کی اپ میسج آپ کی میسج کیو میں بھیج دیا جائے گا تو یہ سب کچھ تھا کی بورڈ کا آخری چیز ذرا سی دیکھ لیتے ہیں اور وہ ہے کیرٹ ڈاس میں پروگرامنگ کرتے ہوئے آپ اکثر کہتے ہیں کہ جی کرسر ہم اس پوزیشن پہ لے گئے کرسر فلاں پوزیشن پہ چلا گیا اور کرسر کیا ہوتا ہے ایک بلنکنگ کرسر ہوتا ہے اس طرح کے فنکشن بھی اویلیبل ہیں جن میں کرسر کا باقاعدہ نام استعمال ہوا ہوا ہے سیٹ کرسر ٹائپ بولینڈ کا فنکشن ہے آپ نے یوز کیا ہوا ہوگا سو یہاں پہ ونڈوز میں ٹرمینالوجی تھوڑی سی مختلف ہے آپ کا جو ماؤس پوائنٹر ہوتا ہے اسے آپ آپ کرسر کہتے ہیں جو کا ایرو ہوتا ہے نارملی اور جو آپ کا بلنکنگ ورٹیکل لائن ہوتی ہے جو آپ کے کسی ٹائپنگ کے دوران آ رہی ہوتی ہے نارمل جو ورٹیکل بلنکنگ لائن اس سے آپ کیرٹ بولتے ہیں کی بورڈ کے ساتھ کیرٹ کا بہت کلوز ریلیشن شپ ہے آپ کیرٹ کی شکل چینج کر سکتے ہیں نارملی جو آپ کے کیرٹس ہوتے ہیں وہ ورٹیکل لائن پر مشتمل ہوتا ہے نارمل کیرٹ ہوتا ہے لیکن آپ کسی قسم کا کیرٹ ڈسپلے کر سکتے ہیں میں یہاں پہ کچھ فنکشن لسٹ کر دیتا ہوں جو کیرٹ سے متعلق ہیں فرسٹ فنکشن جو ہے یہ کریٹ کیرٹ ہے یہ ایک کیرٹ کریٹ کرتا ہے کسی اسپیشل کسی اسپیسیفائڈ ونڈو کے ساتھ ایسوسیٹ کر کے اس کے ساتھ ہی اس کا اپ کاؤنٹر پارٹ ہے وہ ڈسٹروائے کیرٹ ہے وہ کیرٹ کو ڈسٹروائے کر دے گا کیرٹ انیشلی ہڈن کریٹ کیا جاتا ہے جب تک آپ کے آپ شو کیرٹ کال نہ کریں ہائٹ کیرٹ سے کیرٹ ہائٹ کر دیا جاتا ہے اور set caret caret caret position سے سیٹ پوز فنکشن کال کر کے کیرٹ کی پوزیشن سیٹ کر سکتے ہیں تو ہم جو بات کر رہے ہیں اس کو ذرا کانکریٹلی دیکھتے ہیں آپ کا جیسے نوٹ پیڈ ہے اس کے اندر کرسر بلنک ہو رہا ہوتا ہے لیکن ہم نے جو لاسٹ ٹائم اپلیکیشن بنائی تھی جس میں ہم نے ریکٹینگل وغیرہ ڈرا کی تھی اور سرکلز بنائے تھے اس میں تو کوئی کرسر نہیں کیرٹ نہیں تھا تو اگر آپ کسی ونڈو میں کیرٹ ڈسپلے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کریٹ uh, کیرٹ سے کیرٹ کریٹ کرتے ہیں اور پھر اس کو ڈسپلے کرتے ہیں اور جب آپ ہائڈ کرنا چاہیں تو آپ ہائڈ کر دیتے ہیں یہ کیرٹ کو آگے پیچھے موو کرنا کرسر گیز کے ساتھ یہ آپ کا کام ہوتا ہے سیٹ کیرٹ پوز سے آپ اسے آگے پیچھے موو کر سکتے ہیں uh, اس کے علاوہ باقی سب کچھ آپ کو اویلیبل ہوگا آپ کی ڈاکیومینٹیشن uh, میں آپ وہاں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں ماؤس کے بارے میں ماؤس ایک بہت اہم پوائنٹنگ ڈیوائس ہے جیسے ہم نے بھی بات کی ماؤس کے جو پوائنٹر ہوتا ہے اس کو ہم کرسر بولتے ہیں جبکہ کی بورڈ والے کو ہم کیرٹ کہتے تھے جو انوویٹو پروگرامرز ہیں ڈاس کے وہ جانتے ہوں گے کہ اگر ڈاس میں آپ جب پروگرامنگ کر رہے تھے سی میں تو اس وقت اگر آپ کو ماؤس ہینڈل کرنا پڑتا تو آپ پہلے ماؤس کا ایک ڈرائیور انسٹال کرتے تھے ماؤس ڈاٹ سس کے نام سے غالباً ہوتا تھا جو کانفک ڈاٹ سس فائل میں آپ کرتے تھے یا ایگزی یا کام ہوتا تھا mouse dot com mouse dot exe بی ہو سکتا ہے تو اس طرح سے ڈرائیور ہوتا تو پہلے انسٹال کرتے تھے اس کے بعد آپ اپنے پروگرام میں interrupt double three hex call کرتے تھے اس کے بہت سارے فنکشنز ہیں جو آپ سی پی یو کو کو یوز کر کے اس کرتے تھے خیر اگر آپ نے یوز نہیں کیا ہوا تو نو no پرابلم ہم ونڈوز میں ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے بیکاز آپریٹنگ سسٹم ذمہ دار ہے کہ وہ ہمیں بتائے کہ ماؤس کے ساتھ کیا ہوا ماؤس موو ہوا وغیرہ وغیرہ جو کچھ بھی ہے اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں ونڈوز میں کہ کیا ماؤس اویلیبل ہے بھی کہ نہیں تو آپ فنکشن کال کریں گے گیٹ سسٹم میٹرکس اس کو دیکھیے آپ گیٹ سسٹم میٹرکس فنکشن کو اگر ایک پیرامیٹر پاس کریں ماؤس پرزینٹ جو اب لکھ رکھا ہے ہم نے یہاں پہ تو یہ آپ کو ریٹرن کر دے گا اسٹیٹس کہ یہ ماؤس اویلیبل ہے کہ نہیں ہے اس کے ساتھ ہی آپ یہ بھی معلوم کر سکتے ہیں کہ ماؤس جو اویلیبل ماؤس ہے اس کے بٹن کتنے ہیں دو ہیں یا تین ہیں یہ آپ ایک اور اس کو آئیڈینٹیفائر پاس کر سکتے ہیں C M mouse C mouse button pass کر کے اس سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ ماؤس کے ٹوٹل بٹنز کتنے ہیں ونڈوز تین تک بٹنس کے حامل ماؤس جو ہیں ان کو ہینڈل کر سکتی ہے آپ کے پاس لیفٹ رائٹ اور مڈل بٹن رکھنے والے جو ماؤس ہیں وہ ونڈوز انہیں ہینڈل کر سکتی ہے جو میسج جنریٹ ہوتے ہیں ہم یہاں لکھ دیتے ہیں جب بھی آپ کا لیفٹ بٹن ماؤس کا لیفٹ بٹن ڈاؤن ہوتا ہے تو W M L button down کا میسج بھیجا جاتا ہے جب وہ بٹن اپ ہوگا تو W M L button up کا میسج بھیجا جائے گا اور اگر آپ کا مڈل بٹن ڈاؤن ہے تو سملرلی اور رائٹ بٹن ڈاؤن ہے تو اس کے لیے بھی ہم نے یہاں پہ میسجز لکھ دیے ہیں جو لاسٹ کالم ہے یہ ڈبل کلک والا ہے یعنی کہ W M L button double click اور اس طرح سے رائٹ بٹن اور مڈل بٹن کے لیے بھی یہ ذرا غور طلب ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جب ونڈو کا کلاس اسٹائل ڈیفائن کیے تھے تو اس میں ہم نے horizontal re re draw draw vertical کے اسٹائل سے ڈسکس کیے ایک اسٹائل اور ہے اور وہ ہے C S underscore double clicks اگر آپ ونڈو کی کلاس رجسٹر کرتے وقت یہ اسٹائل اسپیسیفائی کر دیتے ہیں تو ماؤس کے ڈبل کلک میسجز آپ کی ونڈو کو بھیجے جاتے ہیں یعنی اگر آپ یہ کلاس اسٹائل اسپیسیفائی نہیں کرتے تو ڈبل کلک کرنے سے کیا ہوگا دو عدد ایل بٹن ڈاؤن میسج آپ کے ایپلیکیشن میں بھیج دیے جائیں گے اور کوئی ڈبل کلک میسج نہیں بھیجا جائے گا لیکن اگر یہ والا اسٹائل اسپیسیفائڈ ہے تو دیکھتے ہیں میسج کا آرڈر کیا ہوگا تو اگر آپ یہ double click C S double click style specify نہیں کرتے ونڈو کلاس کو رجسٹر کرتے ہوئے تو ڈبل کلک کی صورت میں یہ چار میسج جائیں گے پہلے لیفٹ بٹن ڈاؤن پھر لیفٹ بٹن آپ پھر لیفٹ بٹن ڈاؤن اور left button up so simple اور اگر آپ C S double click style specify کرتے ہیں تو left button down left button up اور اس کے فوراً بعد لیفٹ بٹن ڈبل کلک اور لیفٹ بٹن اپ یعنی جو آپ کا uh, دوسرا والا بٹن ڈاؤن میسج ہے وہ ڈبل کلک میسج سے ریپلیس کر دیا جاتا ہے اور پہلے والے میسج کو as it is message queue میں بھیجنے دیا جاتا ہے اگر آپ کو uh, یہ چیز پسند نہیں ہے کہ آپ کو ڈبل کلک میسجز بھیجے جائیں ونڈوز کی طرف سے تو آپ ایک اور کام کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب آپ کے پاس پہلا ایل بٹن ڈاؤن میسج آئے اور اس کے بعد کوئی وہاں پہ آپ کو لیں کہ جی یہ میسج ریسیو ہو گیا اور جب next L button down message receive ہو تو ان دونوں کے درمیان آپ ٹائم نوٹ کر لیں کہ کتنے ٹائم کے بعد یہ میسج آیا ہے یہ ٹائم آپ کہاں سے نوٹ کریں گے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایم ایس جی اسٹرکچر دیکھا تھا اس کے اندر ٹائم انفارمیشن ہوتی ہے اگر آپ یہ ٹائم انفارمیشن لینا چاہتے ہیں تو آپ گیٹ میسج ٹائم کا اے پی آئی فنکشن کال کر کے یہ ٹائم لے سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ اپنی ڈبل کلک کی فنکشنلٹی خود سے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں ونڈوز پہ یہی کام کرتی ہے اگر آپ ڈبل کلکس کے درمیان زیادہ دیر کر دیں ایک کلک کی پھر ویٹ کیا پھر دوسری کلک تو ڈبل کلک کے میسج نہیں جاتا ڈبل کلک جلدی سے دو کلکس کرنے کو کہتے ہیں جو ٹائم انٹرول ہے ڈبل کلک انٹرول یہ آپ ریکال کر پائیں گے کہ کنٹرول پینل میں جا کے آپ جو کرنٹ ہیں ونڈوز کے اس میں آپ ماؤس کی پراپرٹیز میں اس کو سیٹ کر سکتے ہیں کتنا ڈیلے یہاں پہ ہونا چاہیے یہ ریسپانسبلٹی ونڈوز لے لیتی ہے کہ وہ اتنا ٹائم خود سے میئر کرے اور جب اتنے ٹائم کے اندر اندر ایک اور کلک آئے تو آپ کو ڈبل کلک کا میسج بھیج دے بہرحال اگر آپ کلاس اسٹائل میں سی ایس ڈبل کلکس نہیں دیتے پھر تو معاملہ ہی ختم پھر تو آپ کو ڈبل کلک کے میسجز جائیں گے ہی نہیں جو ماؤس کے چھ میسجز ہم نے ابھی دیکھے ہیں یہ سارے کلائنٹ ایریا میسجز ہیں یعنی اگر آپ کی ونڈو کے کلائنٹ ایریا میں کلک ہوگا تو یہ والے میسجز جنریٹ ہوں گے فرض کیجئے کہ آپ کی ونڈو کے فریم کے اوپر کلک ہوا ہے یا کیپشن میں کہیں پہ کلک ہوا ہے تو اس کیس میں non client area messages generate ہوں گے دیکھیے گا یہ میسجز بھی اتنی ہی تعداد میں ہیں لیکن ان میں W M L button down کے بجائے W M N N C C L button down stand for non left button down اور اسی طرح سے یہ چھ میسجز آپ کے پاس اویلیبل ہیں جو نان ایریا میسجز ہوتے ہیں ان کا فارمیٹ دیکھ لیتے ہیں اس کے جو ڈبلو پیرامیٹر ہے اس کے اندر ایچ ٹی سے اسٹارٹ ہونے والے کچھ کانسٹینٹس ہیں ایچ ٹی ہٹ ٹیسٹ اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں تو بہت سارے ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ نان کلائنٹ ایریا میں کہاں پہ کلک ہوا ہے اس کی مختلف ویلیوز آپ کے پاس موجود ہیں جو ایل پیرامیٹر ہے اس کے اندر لو ورڈ میں ایکس کوآڈینیٹ اور ہائی ورڈ میں وائی کوآڈینیٹ ہوتا ہے یہاں اہم بات کرنے کی یہ ہے کہ جو یہاں پہ آپ کے پاس ایکس اور وائی کوآڈینیٹس ہوں گے ایل پیرام میں ہائی ورڈ اور لو ورڈ میں یہ کوآڈینیٹس اسکرین کوڈینیٹس ہوں گے آپ کی جو ٹوٹل اسکرین ہوتی ہے ابھی اسکرین پہ دیکھیے جو آپ کا پورا ڈیسک ٹاپ ہے اس کے ٹاپ لیفٹ پہ زیرو زیرو ہوتے ہیں اور رائٹ right اور لوور سائڈ پہ انکریز ہونا شروع ہو جاتے ہیں ایکس ہارزونٹل سائڈ پہ انکریز ہوتا ہے اور وائی ورٹیکل سائڈ پہ انکریز ہوتا ہے جبکہ آپ کی ونڈو کا جو ٹاپ لیفٹ ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ اسکرین یہ آپ کا کلاٹ ایریا کوڈینیٹ ہے زیرو زیرو سو آپ کا جو کلاٹ ایریا کا ٹاپ لیفٹ کارنر ہے یہ کلاٹ ایریا زیرو زیرو ہے ڈیفینیٹلی اسکرین کے اوپر یہ زیرو زیرو نہیں ہوگا اس والی فگر کے مطابق اگر آپ اپنے کلائنٹ کوڈینیٹس کوآڈینیٹس میں اور واپس چینج کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے فنکشن اویلیبل ہیں جن میں سے ایک ہے جیسے اسکرین ٹو کلاٹ اور کلاٹ ٹو اسکرین اس میں آپ یہ اس کو چینج کر سکتے ہیں اس کو کسی بھی ونڈو کا ہینڈل دیجیے کوآڈینیٹس دیجیے جن کو آپ چینج کرنا چاہتے ہیں ایک پوائنٹ فراہم کیجیے جس کو آپ کلاٹ ایریا سے ونڈو میں سوری آپ کی مین جو ڈیسک ٹاپ کے کوآڈینیٹس ہیں ان میں کرنا اسکرین میں چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہ اس میں چینج کر دے گا جی اب ایک اور ماؤس میسج دیکھ لیتے ہیں یہ سب سے بنیادی ماؤس میسج ہے کسی بھی میسج کو بھیجنے سے پہلے جو میسج جنریٹ ہوتا ہے وہ ہے این سی ہٹ ٹیسٹ اس کو یہ میسج ہے W M underscore N C hit test اس کے جو ایل پیرم ہے اس میں ایکس اور وائی کوآڈینیٹس ہوتے ہیں بالکل پہلے کی طرح لو ورڈ میں ایکس کوآڈینیٹ ہوگا اور ہائی ورڈ میں وائی کوآڈینیٹ ہوگا اگین یہ اسکرین کوآڈینیٹس ہیں یہ آپ کے کلائنٹ کوآڈینیٹس نہیں ہیں تو یہ وہ میسج ہے جو جب آپ ڈیفالٹ ونڈو پروسیجر کو پاس کر دیتے ہیں تو اس کی بیس پہ باقی سارے میسج جنریٹ ہوتے ہیں یعنی default window procedure N C hit test message کو دیکھتا ہے اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ ایکس اور وائی کوڈینیٹ کہاں پہ لائے کرتے ہیں ونڈو میں کیا وہ ونڈو کے کلاٹ ایریا پہ ہیں فریم پہ ہیں کیپشن پہ ہیں کہاں پہ ہیں اس حساب سے پھر وہ مزید میسجز جنریٹ کرتا ہے مے بی وہ کلائنٹ ایریا میسج جنریٹ کرے یا نان کلائنٹ ایریا اچھا جو N C hit test message ہے اس میں این سی لکھا ہوا ہے نان کلائنٹ جسے ہم پہلے بات کر چکے ہیں لیکن اس کا نان کلائنٹ ایریا سے کوئی زیادہ ڈائریکٹ ریلیشن شپ نہیں ہے یہ کسی بھی ماؤس میسج سے پہلے ونڈو پروسیجر کو سینڈ کیا جاتا ہے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ماؤس کی ان پٹ اپنی ونڈو میں ڈسیبل کر دیں تو N C hit test message کو اپنے ونڈو پروسیجر میں کیپچر کر کے ڈسیبل uh, کر دیں اور اس سے کیا ہوگا کہ یہ ہٹ ٹیسٹ میسج آپ کے ڈیفالٹ ونڈو پروسیجر کو نہیں جائے گا اور اس کی بیس پہ باقی جو میسج جنریٹ ہونے ہیں L button button down down R وغیرہ وغیرہ وہ جنریٹ نہیں ہوں گے اب ذرا ایک نظر یہ دیکھ لیتے ہیں کہ شفٹ کلک اور کنٹرول کے ساتھ کلک جو ہے اس کو آپ کیسے پروسیس کرتے ہیں ہم ایک دفعہ پھر کلائنٹ ایریا میسجز کو دیکھیں گے اسکرین کے اوپر دیکھیے تو آپ کے جو W M L button down M button down R button down وغیرہ کلائنٹ ایریا میسجز ہیں ان کا جو ڈبلو پیرم ہوتا ہے اس کے اندر ایک کوڈ اویلیبل ہے جو ایم کے انڈر اسکور کے نام سے کانسٹنٹس ہیں یہ ون یوزر ڈاٹ ایچ میں ڈیفائن ہے ڈبلو پیرم میں اگر ایم کے انڈر اسکور ایل بٹن ہے اس کا مطلب ہے کہ لیفٹ بٹن ڈاؤن ہے یعنی جب یہ میسج بھیجا گیا ایل بٹن ڈاؤن کا فار ایگزامپل اس وقت لیفٹ بٹن ڈاؤن تھا اس کے ساتھ آپ کو اینڈ پہ دو اور چیزیں نظر آ رہی ہیں یہ ہے ایم کے شفٹ اور ایم کے انڈر اسکور کنٹرول یہ دو جو کانسٹینٹس ہیں یہ ہمارے کام کے ہیں اگر آپ چیک کریں کہ یہ والے کانسٹینٹس ہیں یا نہیں ہیں آپ ڈبلو کو چیک کریں کہ اس میں ایم کے شفٹ یا ایم کے کنٹرول والی بٹ سیٹ ہوئی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی تو آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شفٹ اور کنٹرول کیز کلک ہوتے وقت پریس ہوئی ہیں یا نہیں ہے تو ایک طرح سے یہ جنکچر ہے آپ کے ماؤس اور کی بورڈ کا اب ہم ایک فنکشن دیکھتے ہیں سیٹ کیپچر یہ فنکشن جو ہے اس کا بیسک پرپز ہے ماؤس کو کیپچر کرنا ویل well, یہ فزیکل ماؤس نہیں ہے اس کو کیپچر کرنا اتنا آسان نہیں ہے ویل well, آپ سیٹ کیپچر کال کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے آپ کے ماؤس کے تمام میسجز آپ کی ونڈو کو راؤٹ کیے جاتے ہیں چاہے آپ کے ماؤس پوائنٹر جو ہے وہ آپ کی کلائنٹ ایریا میں ہے یا کہ نہیں ہے بیسکلی جو کیپچرنگ ہے ہے اس کا یوز ڈریگنگ میں آتا جیسے آپ کے پینٹنگ سافٹ ویئر ہیں تو آپ اگر ایک ریکٹینگل ڈرا کر رہے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں آپ ریکٹینگل ڈرا کرنا شروع کرتے ہیں اور آپ کا جو لیفٹ ماؤس بٹن ہوتا ہے یا پریس رکھتے ہوئے ڈریگ کرتے ہیں جب آپ اس کو ڈریگ کرتے ہیں تو یہ کامن سی بات ہے کہ آپ ونڈو کی لمٹ سے باہر نکل جاتے ہیں لیکن اس سے کنٹرول لوز نہیں ہوتا جب آپ واپس ونڈو میں لے کے آتے ہیں تو وہ پراپرلی ونڈو جو ریکٹینگل ہے وہ ڈرا ہو رہی ہوتی ہے اور آپ کے ماؤس کے حساب سے ریسائز بڑی یا چھوٹی ہو رہی ہوتی ہے یہ ایک کامن سی ایگزامپل ہے جو آپ دیکھتے ہوں گے سملرلی نوٹ پیڈ میں اگر کوئی لمبی فائل کھولی ہوئی ہے اور آپ نے لیفٹ کلک سے ڈریگ کر کے ڈاؤن آپ ڈرگ کریں ڈاؤن ورڈ تو سارا ٹیکسٹ سلیکٹ ہوتا جاتا ہے اور ٹیکسٹ اسکرول کرنا شروع کر دیتا ہے چاہے آپ ماؤس باہر لے جائیں نوٹ پیڈ سے سلیکشن ہوتی رہتی ہے جب تک کہ فائل اینڈ تک نہ پہنچ جائے تو سیٹ کیپچر کی مدد سے سارے ماؤس میسجز آپ کی ونڈو کو جاتے ہیں اس میں کنڈیشن یہ ہے کہ اگر آپ نے ماؤس کیپچر کیا ہوا ہے اور آپ کا ماؤس ونڈو سے باہر چلا گیا ٹھیک ہے ونڈو سے باہر جانے کے بعد اگر لیفٹ ماؤس بٹن ڈاؤن نہیں ہے یعنی کیپچر کیا ہوا ہے آپ نے ماؤس اور لیفٹ بٹن ڈاؤن نہیں ہے ماؤس کے آپ کی ونڈو کے کلائنٹ ایریا کے باہر تو ونڈوز جو کیپچر ہے اس کا کوئی افیکٹ نہیں لیتی یعنی پھر ماؤس ماؤس میسجز آپ کے کے نیچے والی دوسری ونڈوز کو بھیجے جاتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہے تاکہ ایک ایپلیکیشن سیٹ کیپچر کال کر کے بیٹھ جائے اور باقی تمام ایپلیکیشن کو فریز کر دے ان کے لیے ماؤس ڈسبل کر دے ایسا ممکن نہیں ہے صرف ڈریگنگ کے وقت لیفٹ ماؤس بٹن پریسڈ ہوگا تو ونڈو کے کلائنٹ ایریا سے باہر کیپچر باقی رہے گا ورنہ نہیں ٹائمرز ٹائمرز بہت انٹرسٹنگ ہیں آپ نے سسٹم کلاک تو دیکھا ہی ہوگا ونڈوز میں بھی ایک کلاک اویلیبل ہے بلٹ ان ڈیفالٹ ونڈوز 3.1 بہت عرصہ پہلے سے چلا آ رہا ہے اس کی ایک شکل جس طرح سے بھی ہے تو یہ بیسیکلی جو کلاک ہے یہ بیس کرتا ہے آپ کے سسٹم ہارڈ ویئر کے اوپر یہاں پہ کچھ ہم ڈیٹا لکھ دیتے ہیں آئی بی ایم نے جو اپنا پہلا پی سی ریلیز کیا اس کی فریکوینسی تھی 4.772720 میگا ہرٹس اور اس کے اندر جو ٹائمر لگا ہوا تھا آئی مین ایک اسپیشل ہارڈ ویئر انٹرپٹ ہے جو کال ہوتا ہے ٹائمر جو اس میں اویلیبل تھا وہ ہر 54.925 ملی سیکنڈ کے بعد کال ہوتا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو فریکوینسی ہے اس کی 4.77272 اس کو اگر آپ two power raise to eighteen پہ ڈیوائڈ کریں تو یہی ریشو بنتی ہے یا اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہر نو سو نواسی nine eighty nine millisecond کے بعد ٹائمر کال ہوتا تھا یہ تو ہوگی پرانی بات ایکچولی ایک انٹرپٹ اویلیبل تھا سافٹ ویئر انٹرپٹ جو کہ جس کو آپ کیپچر کر کے استعمال کر سکتے تھے اگر اس کو اور ایک اور زاویے سے دیکھیں تو 18.2 پوائنٹ پر سیکنڈ آپ کا وہ انٹرپٹ روٹین کال ہوتی تھی اور اس طرح سے ٹائمر فنکشن کرتا تھا یہ جو لمیٹیشن ہے یہ آج بھی ایگزٹ کرتی ہے ونڈوز میں آپ ٹائمر سکتے ہیں اور بہت ایزیلی اس میں آپ کو اسمبلی یا آرکیٹیکچر سسٹم کا جاننے کی ضرورت نہیں ہے آپ اے پی آئی لیول کے پر ٹائمر سیٹ کر سکتے ہیں جو فنکشن اویلیبل ہے وہ ہے set timer set timer function جو ہے اس کے چار پیرامیٹرز ہیں سیٹ ٹائمر فنکشن کا جو فرسٹ پیرامیٹر ہے یہ ایک ہینڈل ٹو ونڈو ہے جس ونڈو کے لیے آپ آپ نے ٹائمر سیٹ کرنا ہے وہ یہاں فراہم کرتے ہیں اس کے بعد آئی ڈی یہ آپ آپ آپ نمبر دیتے ہیں ایک ونڈو ونڈو کے کے لیے اوپر ملٹیپل ٹائمر سکتے ہیں تو یہاں آپ ایک یونیک آئیڈینٹیفائر کوئی نمبر دیتے ہیں انٹرجر دیتے ہیں one two five seven hundred کچھ بھی اور اس کے بعد اگلے پیرامیٹر میں آپ ملی سیکنڈ میں انٹرول دیتے ہیں اور آخری جو پیرامیٹر ہے وہ ایک ٹائمر پروسیجر ہے اس کو ہم فی الحال نہیں دیکھ رہے جو انٹرول ہے تھرڈ پیرامیٹر یہ تھوڑا امپورٹنٹ ہے تھرڈ پیرامیٹر جو ہے انٹرول فرق کیجیے آپ نے دی دیا 1000 1000 ملی سیکنڈ کا مطلب ہے کہ ٹائمر آپ نے جو سیٹ کیا ہے اپنی ونڈو کے ونڈو کے لیے وہ ہر ایک سیکنڈ کے بعد ڈبلو ایم ٹائمر میسجز بھیجے گا جی ہاں جو انٹرول آپ پرووائڈ کرتے ہیں ہر اس انٹرول کے الیپس ہونے پر ایک ڈبلو ایم ٹائمر میسج آپ کی میسج کیو میں ڈال دیا جاتا ہے تو ڈبلو ایم ٹائمر میسج کو ذرا غور سے دیکھ لیتے ہیں جو ڈبلو ایم ٹائمر میسج ہے اس کے ڈبلو پیرامیٹر میں آپ کے پاس ٹائمر کا آئی ڈی ہوتا ہے یعنی ڈبلو ایم ٹائمر میسج آپ کے ونڈو کو بھیجا جائے گا تو آپ ڈبلو پیر کی مدد سے چیک کر سکتے ہیں کہ یہ ٹائمر میسج کس والے ٹائمر کی وجہ سے آیا ہے اگر آپ نے دو ٹائمر سیٹ کیے ہوئے ہیں ایک کا آئی ڈی آپ نے ون اور ایک کا ٹو رکھا تھا تو ڈبلو پیرم کی مدد سے آپ یہ چیک کر سکتے ہیں کہ یہ کس والے ٹائمر کی وجہ سے یہ ڈبلو ایم ٹائمر میسج آیا ہے so W M timer message کا محض اتنا کام ہے کہ آپ کے میسج میسج کیو میں ایک ڈبلو ایم ٹائمر آ جاتا ہے اور وہاں پہ آپ پروسیسنگ کر سکتے ہیں جو فنکشن ٹائمر کو ڈسٹروائے کرتا ہے وہ ہے کل ٹائمر جو آپ دیکھ سکتے ہیں سو so, یہ ہے this is all about timer آپ ملٹیپل ٹائمر سیٹ کر دیں تو کیا ہوگا ہر جو بھی جس بھی ٹائمر کا انٹرول پورا ہوتا جائے گا آپ کے ایپلیکیشن میسجز ڈالتے جائیں گے اب فرض کیجئے کہ آپ کی ایپلیکیشن فریز ہو گئی ہے آپ نے کوئی بہت لمبی چوڑی پروسیسنگ شروع کر دی ہے اپنی ایپلیکیشن کے اندر اور کوئی ایک ڈیڑھ منٹ آپ نے ایک میسج کو پروسیس کرنے میں لگا دیا تو اس سے کیا ہوگا آپ نے ٹائمر سیٹ کیا ہوا ہے کسی بہت شارٹ ویلو کے اوپر for example five millisecond کے اوپر آپ نے فائیو ہنڈریڈ ملی سیکنڈ یا یوں کہہ لیتے ہیں ابھی دیکھتے ہیں کہ ایسا ممکن نہیں ہے بھارا ڈیڑھ سیکنڈ کے اوپر آپ نے کیا ہوا ہے یا کسی اور شارٹ ویلو کے اوپر آپ نے سیٹ کیا ہوا ہے تو ہوگا کیا آپ کی ایپلیکیشن میسج کیو میں بہت سارے ٹائمر میسجز آ جانے چاہیے لیکن ایسا نہیں ہوتا جب ملٹیپل ٹائمر میسجز آپ کی ایپلیکیشن میسج کیو میں آتے ہیں تو ان میں سے صرف آخری والا ایک ٹائمر میسج رکھا جاتا ہے باقی ڈسکارڈ کر دیے جاتے ہیں ٹائمر میسج ایک لو پرائرٹی میسج ہے اور آپ کے ونڈو پروسیجر کو یہ سب سے آخر میں ڈسپیچ کیا جاتا ہے جبکہ کوئی اور میسج ڈسپیچ کرنے کو اویلیبل نہ ہو اس کی لاسٹ ویریشن دیکھ لیتے ہیں جو سیٹ ٹائمر کا فنکشن ہے اس کو ایک نظر پھر دیکھیے اس کا جو فورتھ پیرامیٹر ہے اس میں آپ ایک کال بیک فنکشن کا ایڈریس دے سکتے ہیں کال بیک فنکشن کا جو آپ ایڈریس دیتے ہیں بیسکلی جس طرح ونڈو پروسیجر کال ہوتا ہے اس طرح سے آپ ایک فنکشن کا ایڈریس ٹائمر کو دیتے ہیں اب یہ ہوگا کہ آپ کی ونڈو کو ڈبلو ایم ٹائمر میسج بھیجا جائے گا لیکن اگر آپ وہ ڈبلو ایم ٹائمر میسج نہیں پروسیس کرتے اور اس کو ڈیفالٹ ونڈو پروسیجر کو پاس کر دیتے ہیں تو ڈیفالٹ ونڈو پروسیجر اس والے فنکشن کو جس کا ایڈریس آپ فورتھ پیرامیٹر میں دے رہے ہیں اس کو کال کرے گا اس کو ٹائمر پراک یا ٹائمر پروسیجر کہتے ہیں یعنی جب ہم فورتھ پیرامیٹر کو نل نہیں دیتے کوئی ویلڈ پروسیجر کا ایڈریس دیتے ہیں تو ہم normally W M timer message کو ہینڈل نہیں کرتے بلکہ اس کو ڈیفالٹ ونڈو پروسیجر پہ جانے دیتے ہیں اور ڈیفالٹ ونڈو پروسیجر آٹومیٹکلی آپ کے ٹائمر پراک ایک اور فنکشن کو کال کر لیتا ہے اگر آپ نے ٹائمر ایک ایک سیکنڈ کے بعد سیٹ کیا ہوا ہے تو ہر سیکنڈ کے بعد وہ فنکشن کال ہوتا رہے گا تو آخر میں دو باتیں ٹائمر کے متعلق پہلی بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسنکرونس فنکشن ہے ایسنکرونس میسج ہے یعنی اس کا بات کا مطلب یہ کہ یہ ریئل ٹائم نہیں ہے مثلا آپ کا اگر سسٹم اس پہ بیس کر رہا ہو کہ ہر سیکنڈ کے بعد آپ نے سسٹم اپ ڈیٹ کرنا ہے بیچ میں اگر کوئی لینتھی آپریشن شروع ہو گیا ہے کہ سسٹم بزی ہو گیا ہے تو وہ ایک سے ڈیڑھ سیکنڈ لگ سکتے ہیں کیونکہ آپ سسٹم صرف یہ کرتا ہے کہ جب اسے موقع ملتا ہے وہ ایک ٹائمر میسج اٹھا کے آپ کی اپلیکیشن میسج کیو میں ڈال دیتا ہے آپ نے اسے پروسیس کرنا ہے تو جب آپ کی باری آئے گی آپ کا آپ میسج کیو میں سے میسج ریٹریو کریں گے تو وہ ٹائمر میسج پروسیس ہوگا پلس جب ونڈو ریسائز کر رہے ہوتے ہیں آپ یا ڈریگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت صرف ڈریگنگ یا ریسائزنگ کا کام ہو رہا ہوتا ہے اور ٹائمر میسج پروسیس نہیں ہو سکتے یعنی ٹائمر میسجز جا تو رہے ہوتے ہیں آپ کی اپلیکیشن میسج کیو میں لیکن وہاں سے ریٹریو نہیں کیے جاتے کیونکہ یہ لو پرایورٹی میسج ہے ونڈو کو موو یا ریسائز کرنا ہائر پرایورٹی میسج ہے سو so یہ ٹائمر کی لمیٹیشن ہے آخری بات وہی ہے کہ چونکہ آپ کے سسٹم ٹائمر جو ہے ہارڈ ویئر میں وہ 18.2 پوائنٹ سے زیادہ پر سیکنڈ نہیں کر سکتا 989 ملی سیکنڈ سے کم پہ نہیں آ سکتا تو ونڈوز 98 جو ہے وہ اس سے ہائر ریزولوشن کا ٹائمر پرووائڈ نہیں کرتی ونڈوز ٹی کا جو ٹائمر ہے اس کی ریزولوشن زیادہ ہے 98 کا جو ٹائمر ہے اس کی ریزولوشن کم ہے یعنی کہ ون ملی سیکنڈ کا اگر آپ ٹائمر سیٹ کر بھی دیں گے تو اس کا کوئی افیکٹ نہیں ہوگا ٹائمر کی ایک تھرڈ ویریشن بھی اویلیبل ہے اس میں اگر آپ سیٹ ٹائمر کو کال کرتے وقت کوئی ونڈو ہینڈل پرووائڈ نہیں کرتے تو آپ کا ٹائمر کسی ونڈو کے ساتھ ایسوسیٹ ہونے کی بجائے آپ کی مین ایپلیکیشن میسج کیو کے ساتھ ایسوسیٹ ہو جاتا ہے اس طرح سے جو آپ سیٹ ٹائمر کال کرتے ہیں تو اب سیٹ ٹائمر جو ہے وہ آپ کو ایک آئی ڈی ریٹرن کرتا ہے اس ٹائمر کا پرٹیکولر آئیڈینٹیفائر اب کیا ہوگا کہ ڈبلو ٹائمر میسجز آپ کی مین اپلیکیشن کیو کو بھیجے جائیں گے اور آپ گیٹ میسج سے جب انہیں ریٹریو کریں گے تو جو ایم ایس جی اسٹرکچر ہے اس کے میسج ممبر میں آپ کے پاس ٹائمر موجود ہوگا اور آپ وہاں پہ آئیڈینٹیفائر کو یوز کر کے اس کو پروسیس کر سکتے ہیں جس طرح سے ہم نے اسکرین کے اوپر دکھا دیا ہوا ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر ہم نے سب سے پہلے کی بورڈ کو دیکھا ہم نے میسیجز کو دیکھا کہ کی اسٹروک میسیجز کیا ہوتے ہیں اور کریکٹر میسیجز ٹرانسلیٹ میسیج کیا کرتا ہے سیکوینس آف میسیجز کیا ہے ریپٹیشن کا کیا افیکٹ ہے اس کے ساتھ ہم نے ماؤس کو دیکھا non client area messages client area messages پھر hit test N C hit test کے بارے میں بات ہوئی اس کے بعد ہم نے سیٹ کیپچر کے اوپر ایک نگاہ دوڑائی کہ ماؤس کیپچر کیسے کرتے ہیں اور ریلیز کیپچر اس کا کاؤنٹر پارٹ ہے اور آخر میں ہم نے بات کی ہے ٹائمرز کے بارے میں کہ آپ جب کسی ونڈو کے ساتھ ٹائمر سیٹ کرتے ہیں تو W M timer messages system آپ کی پرٹیکولر ونڈو کو بھیجتا رہتا ہے تو نیکسٹ لیکچر میں ہم انشاءاللہ کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے خدا حافظ